غرض ان لوگوں نے خود کو جھٹلایا جس کے نتیجے میں ہم نے ان کو ہلاک کر دیا یقیناً اس سارے واقعے میں عبرت کا بڑا سامان ہے پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے